ہر مقام پر مختلف خطبہ واعدین اور قصاص قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں اور بڑی فلسفیانہ گفتگو ہوتی ہے لچھے دار باتیں ہوتی ہیں جن کا دین سے اور مستند اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ سادہ سی باتیں ہم عرض کرنا چاہیں گے صحیح مسئلے میں حدیث ہے رسول اللہ ہم سے سوال ہوا کہ ایو سیام افضل بعد رمضان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیام شہر اللہ المحرم اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ سب سے افضل ہے اس حدیث میں محرم کو شہر اللہ کہا گیا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور یہ سارے مہینے اللہ رب العزت کے ہیں محرم کو خاص طور پہ شہر اللہ قرار دینا اس کی عظمت اور اس کے تقدس کی ایک دلیل ہے اس مہینے کی نسبت اور اضافت بطور خاص اللہ کی طرف کی گئی ہے جیسے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن مسجد حرام کو بیت اللہ کہا جاتا ہے یہ نسبت تشریف ہے اس کی شرف کو واضح کرنے کے لیے جناب صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی تھا اس کو ناقت اللہ کہا گیا ہے اللہ کی اونٹنی حالانکہ ہر اونٹنی اللہ کی خلق ہے لیکن یہ نسبت اس اونٹنی کے شرف کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوئی اسی طرح ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے مگر محرم کو شاہر اللہ قرار دینا اس کے شرف کی دلیل ہے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں سے تین پیدر پے ہیں ذوالقاعدہ ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا جو شعبان سے پہلے آتا ہے ان مہینوں کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کتاب اور وہ جہاد جس کی عظمت شریعت نے بیان کی لیکن ان مہینوں میں کفار پہ حملہ بھی نہ کیا جائے اور کتاب سے گریز کیا جائے ہاں اگر کفار حملہ آور ہوں تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے جائے کہ مسلمان خود دنگا اور فساد کریں اور فتنے بپا کریں اس حرمت کے تعلق سے سوچ اور فکر مفقود ہو چکی ہے یہ مہینہ محترم ہے اور اس محترم مہینے سے اور اسی احترام کی تربیت سے سال نو کا آغاز کیا جائے اور اس مہینے روزے رکھے جائیں لیکن خاص طور پہ یوم عاشور کا روزہ مشروع ہے مصنون ہے لفظ عاشور اشر سے ہے اور عشر دس کو بولتے ہیں ہر ماہ کی دس تاریخ کو یوم عاشور کہا جا سکتا ہے تو محرم کے یوم عاشور کا روزہ مشروع ہے اور مسنون ہے بلکہ پہلے یہ فرض تھا حتاج مشرقین مکہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ روزہ ابراہیم علیہ السلام کے شاعر میں سے ہوگا کیونکہ مشرقین مکہ اپنے دین کو دین ابراہیمی کہا کرتے تھے اور محرم کے مہینے میں بیت اللہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے غلاف پہناتے تھے اور دس تاریخ روزہ رکھا کرتے تھے حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دس تاریخ کو نو علیہ السلام کی کشتی مقام جودی تک پہنچی جب پوری قوم نوح کو غرق کر دیا گیا اور یہ سفینہ نوح چند مسلمانوں کو لے کر جودی مقام تک پہنچ گئی یہ دس تاریخ کی محرم کی جب رسول اللہ رسل مدینہ پہنچے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں تو آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہابا یومن انجواہ اللہ ہے موسا بقوم یہ وہ دن ہے جب اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات دی کا فراؤن اب آ اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا یہ دن اللہ کے ایک نبی کی نجات کا دن ہے ایک قوم کی آزادی کا دن ہے اور ایک تعبود کی بربادی کا دن نسوم ہو شکرن تو ہم یہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یعنی یہود جیسی خصیص قوم اپنا یوم آزادی روزہ رکھ کے منایا کرتی تھی تو رسول اللہ نے شاہ فرمایا کہ نحن احق میں موسا ہم زیادہ حقدار ہیں موسا علیہ السلام کے ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے کیونکہ ہم ان کے مشن کے بارے تھے ان کا مشن توحید کا مشن ہم اس کی آبیاری کرنے والے ہیں علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے نہ کہ یہودیوں کا یہ تو انواع و اقسام کے شرک میں مبتلا ہیں لعن اللہ یہود امن نفارا اتنا و قبور امبیا مساجد آپ نے بدعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہود و نصارہ پر لانتے برسا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو ان کا موسا علیہ السلام سے کیا تعلق ہے مشرق ہے تعلق تو عقیدے کی بنا پر ہے نہ کہ قومیت کی بنا پر اصل تعلق تو عقیدے کا ہے دین کا ہے الحب و اللہ اور فی اللہ اوسف اور ایمان الحب الفق و چلنا اور دو گفلّہ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت جس کی اساس عقیدہ توحید عقید فرمایا کہ ہم اس روزے کے زیادہ حقدار ہیں ہم رکھیں گے پہلے سے رکھا کرتے تھے لیکن دو ہجری میں رمضان کی فرضیت کی وجہ سے اس کی فرضیت ختم ہو گئی اب یہ مصنون ہے مستحب ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ یوم عاشور کا روزہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ کفارت سنسن پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ اس ایک روزے کی برکت سے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرتے اور ایک اضافی ثواب آپ نے اور دے دیا کیونکہ دین کا ایک قاعدہ ہے خالف الہود اب بند یہودیوں کی مخالفت کرو عیسائیوں کی مخالفت کرو یہ بڑی حقیر قوم ہے بڑی ذلیل قوم ہے یہ کہ لا سب جن سلام ان کو سلام نہ کیا کرو بیدہ لکھو کم کی تاریخ جب تمہیں کبھی راستے میں ملے تو فخ اور روح ملا اب یا کہیں تو اپنے بادو پھیلا لو تاکہ ان کا راستہ تنگ ہو بادو پھیلانا ایک کبر کی علامت ہے لیکن یہودیوں کو زلیل کرنا حقیر کرنا کارے ثواب ہے و بادو ان کا راستہ تنگ یہ تو آج ہم نے سارے جہاں کی کالک مل لی اپنے چہروں پر ایک مملکت کا حاکم ہونے کے باوجود یہودیوں کے بوٹ چاٹ دیں اور فخر محسوس کر دیں اصل سافرین میں گر گئے دین کی تعلیم یہ نہیں دین کی تعلیم یہ ہے کہ یہودیوں کو دیکھ کر اکڑ کے چل ان کا راستہ تنگ کرو یہ احترام اور تعظیم کے قابل نہیں تحقیر اور تدریل کے قابل اور فرمایا ان کی مخالفت کرو یہ دس تاریخ روزہ رکھتے ہیں ہم دو روزے رکھیں گے کہ لائن عشت القابل ہے لاسوم الطاف اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہے اور ایک حدیث کے لفاظ ہے کہ سوم یومن قبل ہو او یومن بعد یوم عاشور سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو یعنی یا نو اور دس کا یا دس اور گیارہ کا یہ سارے شرعی احکام ہیں یہ ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے جب دو رکھیں گے تو مخالفت کا اضافی اجر یہ اللہ کی نفرت ان کے ساتھ اس کا اضافی ثواب کیونکہ مسئلہ عقیدے کا ہے روزہ ایک عمل ہے لیکن یہود کی مخالفت ایک عقیدہ ہے اور عقیدہ عمل سے زیادہ اہم یہ شریعت کی سماہت کہ بابرکت عمل کے ساتھ ایک بڑا بابرکت عقیدہ بھی ہمیں دیا کہ ان کی مخالفت کر کے رحمان کو راضی کرو اس کا ثواب مذکور نہیں ہے لیکن ثواب عظیم ہے جب عمل کا ثواب ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو اس اعتقادی اہمیت کا کیا اجر ملے گا یہود کی مخالفت کا ان کی تدریل کا ان کی تاخیر کا شیطان کی تاخیر کا پھر ایک اور اعتقادی مسئلہ ہم چاہتے ہیں کہ سادگی سے جو دین کہتا اور چاہتا ہے وہ بتا دیا جائے اور یہی اللہ کی حجت ہے مانے یا نہ مانے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں سمینا من ذرا خود بشل جیو بدا بدا بل ہے جو شخص کسی بھی دکھ یا سوکھ کی بنا پر ماتم کرے رخسار پیٹے سینا پیٹے چاک کرے یا کوئی بھی جاہلیت کی پکار پکارے جاہلیت کے نوحے اور قومیت کی باتیں یہ سب جاہلیت ہے تو میں سے نہیں اس دین سے خارج ہے اس بنا پر جو بھی عمل ہوگا وہ انسان کو دین سے باہر کر دے گا علماء نے یہ باتیں کو تو بھی عقائد میں ذکر کی یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے اور جو چیز یا جو عمل یا فکر بندے کو دین سے خارج کر دے وہ بڑی خطرناک چیز ہے فرمایا تو ہم میں سے نہیں ہے جو یہ یہ کام کرتا ہے اس ماہ مبارک کے تعلق سے ہم اس اعتقادی اہمیت کا بھی ذکر کریں گے کہ دین ان تمام چیزوں سے لا تعلق اور بڑی ہے اس قسم کے سوگ کو دین جانتا ہی رسول وسلم کی حدیث ہے کہ ضائع بھی نہیں تین دن سے ضائع اور وہ بھی عورت کے لیے ہاں اس کا شوہر اگر فوج ہو جائے تو اس کا سوگ چار ماہ دس دن کا ہے ایک خاص تناظر میں لیکن ایک خاتون کے لیے چونکہ اس کا دل نرم ہوتا ہے اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے تین دن سے زائد وہ سور نہیں کر سکتی مردوں کے لیے تین دن دن بھی نہیں ہے کہ کسی کی فوجگی پر یوں بیٹھ جانا اور سارے کاروبار حیات کو معطل کر دینا یہ قطر شریعت سے ثابت نہیں یہ سارا تشبو ہے اغیار کا حنود کا یہود کا اور یہ بھی اعتقادی مسئلہ ہے کہ کسی غیر مسلم قوم کا تشبہ عقیدے کے خلاف رسول وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بے قوم انباہ امن ہو جو کسی قوم کا تشبہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں انہی کے ساتھ ہے انہی کے ساتھ شمار ہوگا جب قیامت قائم ہوگی تو انہی کے ساتھ آئے گی اب یہاں اپنا منہج حیات کا تعین کر لیجئے کہ قیامت کے دن ہم کس کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہیں آج ہماری شادیاں ہماری غمیاں وہ کس کس قوم کے رواجوں کی پابند ہو چکی اقدار فراموش ہو چکے اغیار کی ثقافت اغیار کا کلچر اس کی چھاپ ہم پر لگ چکی فرمایا کسی قوم کا تشکو اختیار کرو گے انہیں میں سے ہو گیا البر ابرام حق کتنی نفیس بات ہے ایک عربی رسول اللہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ بھی زندہ ہیں ہم بھی موجود ہیں جب دل بے قرار ہوتا ہے آپ کو دیکھ لیتے نمازوں کے اوقات میں آپ کی زیارت ہو جاتی اور بڑی یہ تمانینت قلبی کا باعث آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دل کی راحت ہے بڑا سکون ہے فرحت ہے سرور ہے یک تم اب کرو ماؤ کی و تک پھر سوچتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا آپ پر موت تاری ہوگی ہم پر بھی ہوگی پھر کہاں دیکھ پائیں گے اس کے بعد آپ کے درجات کہاں ہوں گے اونچے اور ہم کن پستیوں میں ہوں گے پھر یہ دیدار کہاں ملے گا بس یہ سوچ کر بڑی مایوسی ہوتی بڑی تکلیف ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ البر امام حب انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا جس کے عمل عقیدے منحص اور ثقافت کے ساتھ پیار ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا اللہ رسول کا محل دین اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہدا و صالحین اڑائے کر رفیقہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور باقی تمام اطاعتوں کو ٹھکا دے گا صرف اللہ اور کے رسول کا تابع فرمان بن جائے تو قیامت کے دن اسے انبیاء کا صدیقین کا اور صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا اور یہ بڑی شاندار رفاقت ہے اور ہم جاسو کے لیے تسلی کسی عظیم تسلی ہے ہم جیسے لوگ دنیا میں تنہا ہوتے ہیں بڑی مخالفتیں برداشت کرتے ہیں یہ نیا آباد کا علاقہ مسجد بنا رہے لوگ بنانے نہیں دے رہے مسجد بناتے ہیں اللہ کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں یہ ہماری غربت ہے ہماری اجنبیت ہے ہماری تنہائی ہے ہمیں تانے سننے پڑتے ہیں مختلف حملے برداشت کرنے پڑتے ہیں مگر یہ پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں با باہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور کے رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے صدیقین کے ساتھ ہوں گے غربت آج ہے تنہائی آج ہے اجنبیت آج ہے لیکن وہاں شاندار حفاظت ہوگی جس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن یہ اطاعت کے ساتھ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اغیار کی ثقافت کی اتباع نہ کی جائے بلکہ جو دین کی اقدار ہے اسلام ورزیز الرقم الاسلام دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لی یہ اللہ کے پسندیدہ دین اسے اختیار کر لیں بہت سے لیڈر آئیں گے اور بہت سے قائد آئیں گے بہت سی طاقتیں آئیں گی مگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو تمہارے منحص کو صرف اس قائد پر پیش کرے گا جس کو اللہ نے بھیجا یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے عمل کی مطابقت کسی ایسے امام سے چیک کی جائے جس کو اللہ نے نہیں بھیجا اللہ بھیجے کسی اور کو مطابقت کسی اور کی تلاش کرے یہ ممکن ہی نہیں جس کو اللہ نے بھیجا ہے اسی کے ساتھ عمل کی مطابقت عقیدے کی مطابقت دیکھی جائے گی پرچی جائے گی اور اللہ کا نمائندہ ایک ہی ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسم اللہ کا رسول ہے اللہ کا نمائندہ ہے جس کو اللہ نے بھیجا تمہارا عقیدہ تمہارا منحج تمہاری سیاست تمہارے خولت تمہاری ثقافت تمہارے تمام معاملات معاشرت یہ سب کا سب پرکھا جائے گا اللہ کے نمائندے کے ساتھ جس کو اللہ نے بھیجا جو اللہ کا نمائندہ نہیں ہے اس پر کوئی چیز پیش نہیں ہوگی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ عبادات جس کو اللہ نے بھیجا ہے اسی پر پیش ہوگی نماز پڑھی ہاں پڑھی میرے پیغمبر جیسی پڑھی ہاں کامیاب ہے نہیں ناکام اور و عماد الدین یہ دین کا ہے یہ تو قول فصل ہے یا کوئی لفاظی نہیں بالکل سیدھی دو ٹوک حقیقت تو اس محرم کے مہینے کے تعلق یہ سادہ سی دین کی باتیں انہیں اپنائیں ان پر عمل کریں پھر یہ مہینہ ہم سے لازمی تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر کریں جن کو اللہ کے دمبر کی صحبت کا شرف حاصل ہو جن کی آسمان سے سدائیں آ رہی اتوں ساد خون کے سچے لوگ سچی جماعت جماعتیں ارائے کہوں راشدون ہدایت پر ہیں الاائے رائے مفلح ہوں یہ کامیاب ہیں اس مہینے نحوس میں سے نحوس یہ ہے کہ ان نفوس کلسیاں پر تبرہ ہوتا ہے ان کے سامنے گساخیاں ہوتی ہیں ان پر مختلف طریقوں سے حملے ہوتے اور حملے کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے نام تو آسمانوں پر لکھے ہوئے سورج کی طرف منہ کر کے ڈوبنے والا اپنی تھوک اپنا لعاب وہ خبیص لعاب سورج تک نہیں پہنچا سکتا وہ اس کے منہ پر گرے گا رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اللہ کی اصحابی ملا سب کے من مارتم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا ان پر کیچڑ نہ اچھالنا ہمارا حق پنکھوں میں ہٹ دیا حملہ ہوں جس نے مجھے محبت کی تو اس لیے کی کہ اس کا مجھ سے محبت ہے تمہارا حقت نہیں حب اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کر لی اب غبا ہوں وہ جو ان سے بوگ کرے گا بوگ بھی اب غبا ہوں تو اس نے اس لیے ان سے کیا کہ اس کو مجھ سے بوگ دے میرے صحابہ کا برخ میرا بوگ اب غب اللہ اور جس کے دل میں میرا بوگ دے اس کے دل میں اللہ کا بوگ دے اصحاب رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے رسول کی محبت اصحاب رسول کا بغض اللہ کا بغض رسول کا بغض ہے اور یہ بھی اعتقادی مسئلہ ہے صحابہ کی محبت ایمان ہے اللہ کی محبت فرد ولدین عامن اشد حب اللہ جو ایماندار ہیں ضروری ہے کہ ان کی سب سے زیادہ سخت محبت اللہ سے ہو اس کے بغیر ان کے ایمان کی سلامتی حاصل نہیں قائم نہیں تو اللہ کی محبت کیا ہے اللہ سے محبت کرو اللہ کی محبت کیا ہے اللہ کے پیاروں سے محبت کرو اللہ کے پیارے کون ہیں محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے کون ہیں وہی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ سابقون الاولون من المہاجر والذین رضی اللہ عنہم عنہ کہ یہ مہاجرین صحابہ یہ انصار صحابہ ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف محض عقیدہ کی سلامتی کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خونی رشتے توڑ دیے صرف اسلام کے لیے توحید کے لیے اور یہ انصار جنہوں نے کھلے دلوں اور کھلے گھروں سے ان کا استقبال کیا ان پر نشامر ہو گئے ان سب سے اللہ راضی جن سے اللہ راضی ہو ان کا اگر ہمارے دل میں ہوگا تو اس کا معنی یہ کہ اللہ کی محبت سے دل خالی اور اللہ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں بلکہ ایمان ہے ہی نہیں ایمان کا جو پہلا زینہ ہے وہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے لیے محبت ہے نبی اسلام کی محبت کی فرض ہے فرمایا کہ بل نفس محمد دیا نہیں لائی دن احدكم حتى اكون حبا اليه من والده وولده والناس اجمعين قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو یہ محبت ایمان ہے اگر محبت ہے اور سب سے بڑھ کر ہے تو ایمان ہے اور اگر محبت نہیں ہے یہ ہے لیکن دوسری مخلوق کے برابر یا ان سے کم ہے تو ایمان نہیں اور پیغمبر اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے پیارے ہیں ان سے محبت کی ان سے پیار کیا ایک شخص کسی سے کہے مجھے آپ سے محبت ہے اور اس کے سامنے اس کے بیٹے کو گالیاں دے یہ محبت درست مانی جائے گی نہیں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کرو اور جس سے اس کو محبت اس سے محبت کرو اس کے بغیر محبت کا معنی مکمل نہیں ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ کی محبت اس کا اعتقافی عملی تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کے پیارے ہیں ان سے پیار کیا جائے اور یہ سارے صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پیارے ہیں اللہ کے پیغمبر کے محبوب ہیں اگر ان کا فوج ہوگا تو اللہ کے پیغمبر کے ہوگا اور اللہ کے پیغمبر کا بوجھ کفر وہ ایمان سے خارج تو پھر ضروری ہے کہ بڑے ان سادہ الفاظ میں ہم ان نفوس سے کچھ یہ کا ذکر کریں جن کے بارے میں رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المان حب الانصار آیت النفاق حقبول الانصار میرے انصار صحابہ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور میرے انسار صحابہ کا بغض نفاق کی نام ہے جس کے دل میں انسار کی محبت ہے وہ مومن ہے جس کے دل میں کسی انصاری صحابی کا بغض ہے وہ منافع ہے ان سے محبت کی جائے اور محبت کے تقاضوں پر غور کیا جائے اور پھر خاص طور پہ وہ صحابہ جو اس قوم کی نگاہ میں زیادہ سفر ہے ان کے ذکر با برکت سے اپنے ایمانوں کو تازہ کیا جائے اور وہ کسی براند ہو اس میں دو کے دوسرے دو کون ایک محمد الرسول اللہ علیہ وسلم دوسرے ابو بکر دو کا دوسرا تھا امر عباس نے پوچھا سر میں نے تباہ امر یا یا رسول رسول اللہ اللہ اب تک کس کس نے آپ کی اتباع کی فرمایا کہ عبد ال صرف دو نے ایک غلام اور ایک آزاد غلام براد حامیش اور آزاد ابو وہ مکر سے دیکھو دے رہا اور ابو مکر کا مقام یہ ہے کہ سامنے میں وہ دو کا دوسرا تھا اس پوری زمین کی پشت پر اسلام کو ماننے والے دو تھے دوسرا بکر تھا اور پہلا کون تھا تو اسلام کا اول تھا ہی اللہ کا نمائندہ محمد رسول اللہ رسول سفر ہجرت میں دو کا دوسرا ابو بکر تھا غار میں جو مساحبت وہ دو کا دوسرا ابو بکر سے دیب تھا سفر کا ساتھی حضر کا ساتھی آج قبر کا ساتھی رسول اللہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں نفالی مالو ہے ماں نفالی مالو بکر رضی اللہ مجھے کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا میرے مشن کی راہ میں میرے دین کی راہ میں اور میری دعوت کی راہ میں جو بکر صدیق کے مال نے فائدہ دیا تو آپ نے طاقت کا آغاز کیا ان کے سدیق ہو چالیس ہزار درہم کے مالک تھے اسلام کے امر میں اپنی اپنا یہ سارا نفقہ یہ سارا اپنا مال اسلام پہ خرچ کر دی من امن ناس نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ احسانات جو ہے مجھ پر اور اس دین پر روکے سے دیکھ کے جس کسی نے مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ چکا دیا ہے اور وہ ابوک صدیق کا بدلہ نہیں چکا پایا یہ اللہ چکائے گا قیامت کے دن اپنا سب کچھ اس دین پر قربان کر دینے والا صدیق رضی دے رہے ابو بکر فی جنت آسمان سے ندا تھی ابو بکر جنتی ہے اپنی بیٹی اللہ کے پیغمبر کو دے دی آپ کے نکاح میں دے دی ہجرت کے سفر میں مسافت مدینے میں ساتھ داخل ہوئے پل پل اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کے پیغمبر کی عزت و حرمت کا احترام کرنے والے مدینے میں داخل ہو رہے اپنی اپنی اونٹی پر سوار ہیں مدینے والوں نے پہلی بار دیکھا اللہ کے پیغمبر کو اور وہ صدیق کو کچھ نگاہیں اللہ کے پیغمبر پر مرکوز ہیں اور کچھ لوگ ابو کے صدیق کو دیکھ رہے اتنی بھی یہ کیفیت بھی ان پریشان کن ہو ہوگی کہ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے آج تو سب کی نگاہوں کا مرکز محمد رسول اللہ کو ہونا چاہیے اس طرح سے مجھے لوگ کیوں دیکھ رہے پل پر اللہ کے پیغمبر کے عزت و حرمت کا احترام کرنے کا فوراً ذہن میں تجویز آئی اپنی چادر سے اللہ کے دل پر برسایا کر دیا اور یہ تاثر دیا کہ میں خادم ہوں یہ اللہ کے دل ان کو دیکھو کیا ان کی فاصلت اور کیا ان کی ذہانت عمر جیسا بہادر انسان کہتا ہے کہ کاش ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بار ہوتا ہے جو فراست اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس میں میں بھی شریک ہو جاتا اتنا عظیم انسان اللہ کے پیغمبر کا صحابی آج تبرہ ہو کر عمر بن خطاب سب علاج ہو کر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا اسلام قبول کرنا دین کی طاقت بن گیا کفار نے کہا کہ علی ان تسم مندر مسلم عمر نے اسلام کیا قبول کیا مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی کفاری کا کہنا ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام چھا جاتا چوبیس لاکھ مربع میر کے علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے والے جس جن کا اسلام قبول کرنا بھی اعلانیہ تھا نماز بھی اعلانیہ تھی ہجرت بھی اعلانیہ تھی کوئی کام چھپ کر نہیں اسلام قبول کیا نبی اسلام دار ارتم کی طرف جا رہے اپنے مٹھی پر کمزور ساتھیوں کو لے کر نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ کیوں جب خانہ کعبہ موجود ہے دار ارتم نماز پڑھ عمر تمہاری قوم پڑھنے نہیں دیتی یہ اسلام کی غربت لگ نبیت ہے بدر اسلام و غریب ہے اسلام غربت سے شروع ہوا اپنے ہی لوگ تنگ کر رہے ہیں حیات تنگ کر دیا فرمایا کیوں اپنے نیام سے تلوار نکال لی دارو ندرا پہنچے جہاں روا قریش بیٹھے تھے صنعت بیٹھے تھے اور کہا کہ اگر کوئی اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے یا بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے میری تلوار کے سامنے آ جائے آج سے ہم نماز اللہ کے گھر میں پڑھیں گے روکنے والا ہے تو سامنے زبانیں کون گئی ان کی نماز بھی اعلانیاں اسلام بھی اعلانیاں ہجرت بھی اعلانیہ وہ بات زمین پر کرتے والا ان کی تعریف کرتا ہے اور بعض اوقات ان کی بات کو اپنی بڑی بنا کے اتار دیتا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ماں سالا کو عمر و فجن ان شاء سالا کا عمر جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کا رسان عمر وقل میں ہی اللہ نے عمر کے دل پر عمر کی زبان پہ حق لکھ دیا ہے نبی اسلام کے عظیم صحابی جن کے یہ مناسب اور فوائد بیان کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور اس مرحج کے اتباع کی کوشش کیجیے ہم پر یہ فرض ہے کہ آج ہم ذکر کریں نبی اسلام کی حرمت کا کون عمر امر رضی کر عنہ تمام مسلمانوں کی ماں ہونے کا ان کو شرف حاصل جو زیادہ اس قوم کے تبرہ کا نشانہ بنتی بعض کا جمین امین وہی لے کر آتے تو عائشہ کو اللہ کا سلام پہنچاتے خود سلام کہہ کر جاتے ان پر قوم نے تہمت لگائی منازدین بھی پیش پیش تھے ان کی برات کو اللہ نے اپنی وہی بنا دیا وہ وہی قیامت تک ممبروں میں آپ پر پڑی جائے امت کی محدت ہے امت کی فصیح جو زندگی بھر اس بات پر فخر کرتی تھی کہ اللہ بین و نبی تم قبل ہوتے ہی مجھے یہ شرف ہے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی موت سے قبل میرے لواب ذہن کو اور میرے پیغمبر کے لعاب ذہن کو جمع کر دیا تھا جب تازہ سواگ آپ نے دیکھی عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے پر مسواک چاہتے ہیں مسواک آپ نے لی اپنے دانتوں سے نرم کیا اور اللہ کے پیغمبر کو دی اللہ کے پیغمبر نے مسواک کی ہے کہ اس سے اچھی مسواک اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کی اور اللہ تعالی نے میرے اور میرے پیغمبر کے لوہار کو جمع کر دیا ان کی زندگی بھر کے فخر کا سرمایہ تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم فی یوم تھی وہ بین سہری و نہری مجھے ہے آتے اللہ کے پیغمبر کا انتقال جب ہوا تو آپ کا سر میرے سینے سے لگا آپ کی آخری باتیں میں نے سنی اس دن باری بھی میری تھی دن بھی میرا تھا نبی اسلام کی عزت حرم قربان ہونے والی تابری آپ کا شاگرد آپ سے ملنے آتے تو آپ کے گھر سے حسان میں ثابت نکل رہے تھے نے ہو چکے تھے مسروخ نے کہا حسان تو وہ شخص ہے جو آپ کی سہمت کے واقعے میں پیش پیش تھا اور آپ کے الزام میں آگے آگے تھا اسے آپ کیوں بلاتی ہیں اس کی بات کیوں سنتی ہیں اس نے تو اس واقعے میں مناقین کی ترجمانی کی تھی عائشہ فرماتی ہے کہ مسروخ میں اس شخص سے ناراض ہو جاؤں جس کا یہ شعر ہے کہ اللہ نہ ہوں ہوا اردی اللہ وبارے نہ ہوں ہوا اردی میں ارد محمد ابن بن گم دکھاؤ جس کا یہ شعر ہے میں اس سے ناراض ہو سکتی ہوں کہ لوگوں میری جان میرے ماں باپ کی جان میری عزت میری پوری قوم کی عزت اللہ کے پیغمبر کی عزت میں قربان میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں اپنا دکھ بھول گئی یہ بھول گئی اس شخص کا یہ شعر ہے میں بھی اس کی قدر کرتی اس شعر کی بنا پر کس طرح اللہ کے پیغمبر کی عزت پر قربان ہونے والا صاحب بھی جب کبھی کبھی ان کا ذکر کرتے بڑے ان سے محبت کرتے تھے ان سے حدیث بیان کرتے تھوڑا دن کے حقیقت صادقہ بنت صدیق حبیبت الحمید اللہ المبرت الفو سب ایسے ماواز ہے کہ لوگوں یہ حدیث مجھے کس نے روایت کی اس خاتون نے جو صادق اور سچی ہے بنت صدیق اور صدیق کی بیٹی ہے حبیبت الحمید اللہ اور اللہ کے پیارے کی پیاری ہے المبرت الف سب ایسے ماں ہے جن کی برات ساتویں آسمان سے اتری اور اللہ کی نہیں بن گئی اور میرے نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا تھا حق اللہ سے ہی نہیں کہ اس پوری کائنات میں آپ کو سب سے بڑھ کر پیار کس سے ہے فرمایا کہ عائشہ سے پوچھا مردوں میں سے کس سے ہے فرمایا کے عائشہ کے والد سے ہے عائشہ ہی کا نام ہے تقریباً آدھا دین اس امت تک پہنچانے والی پوری امانت کے ساتھ ہمارا یہ فریدہ ہے ہم ان نفوس سے کچھ جگہ ذکر کریں ان کے فضائل سے اپنے ایمان کو تازہ کرے اور ہمارا مدد یہ ہے کہ آج کامیابی کی احساس جو ہے وہ اللہ کے عمبر کے صحابہ کے منہر کی اتباع ہے یہ حدیث نوٹ کر لو رسول اللہ سے گھمایا تھا تہتر فرقے ہوں گے بہتر کے بہتر جہنم میں صرف ایک جنتی ہے بس کوئی لچھے دار باتیں کرے منتر جھاڑے فلسفے جھاڑے جانوروں کی طرح زبان پھیلا پھیلا کر بولے کوئی پرواہ نہ کرو بہتر جہنمی صرف ایک جنتی ہے بس جنتی فرقے کو نوٹ کر لو فرقہ نہ دیا کو ماں نہ جس میں آج میں ہوں میرے صحابہ ہے بس وہ جنتی وہ کوئی بولی بولنے والا ہو امیر ہو غریب ہو آجر ہو تاجر ہو اگر میرے صحابہ کے مرحل کا پیروکار ہے وہ جنتی باقی سارے جھنڈم ہی جھنڈم کا ایندھن اور یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا مر اس زمین کی پشت پر یہ دعوت صرف جماعت نہیں اس کی دعوت ہے سارے رسول باقی لوگ اگر صحابہ کا نام لیتے ہیں تو افراد کی حد تک لیتے ہیں فلاں فرد فلاں فرد فلاں کی فکا فلاں کی بات لیکن پورے صحاب رسول کا مدح اس تعامل کو دیکھنا یقینا جماعت حدیث کرنے اس کے اور ایک اور صحابی بڑے مصنون ہیں بیچارے بڑے مضمون حتیہ کے مسلمان بھی ان پر نہیں کرتے ملک حدیث ان پر تنقیدیں کرتے احناف ان پر تنقیدیں کرتے کہ وہ غیر فقیر کون ابو حریر عنہ ابو حریر عنہ جو پانچ ہزار پانچ سو پچہتر حدیث راوی صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ سمجھا فرمایا تھا اللہ حب ابدک الا عباد المؤمنین یا اللہ یہ ابو حریرا تیرا یہ بندر اس کو محبوب بنا دے اور اس کی والدہ کو محبوب بنا دے اپنے مومن بندوں کا جس کا معنی یہ ابو حریرا کی محبت یہ ایمان ہے مومن ہونے کی دلیل ہے اور ان کا بغض ان سے نفرت ان پر تنقیدیں کرنا یہ نفاق کیا علامت ہے یہ ہمارا منحص ہے اصحاب رسول کے تعلق سے تمہارا یہ فریدہ ہے کس مہینے میں ہم ان کی شان بیان کریں ان کا مقام بیان کریں ان کے محل کو واضح کریں اللہ پاک نے صاف فرما دیا ہم شاخ کی رسول کہ میرے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا حق واضح ہونے کے بعد اور ریتہ میں غیر رسمی المومنین اور ان مومنین صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے گا کسی اور راستے کا پیروکار بن جائے گا نہیں ما صا اللہ جس راہ پر وہ چلا اس کو ہم رسی اس کی دراز کر دیں گے اس کو ڈھیر دیں گے اس میں ہی جہنم پھر کا جب دن آئے گا اس کو جہنم میں ڈال تو کامیابی کیا ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع اور صحابہ کرام کی اتباع اللہ کے پیغمبر کی اتباع من صحابہ کی روشنی میں یہ کامیابی کا راستہ ہے اور یہ ہے حدیث اللہ پاک ہمیں صحیح فہم فرما دے اقول قولی لله اللہ العالمين الحمد للہ وسلات وسلام اللہ رسول اللہ وبعد کہ بہت سے دوستوں نے یہ اپیل بھیجی ہے کچھ ساتھی بیمار ہیں اور کچھ پریشان ہیں مالی اعتبار سے گھریلو اعتبار سے دعا کے اندر تمام بیماروں کو صحت کامنا ادا فرمائے اور جو ہمارے بھائی ساتھی پریشان ہیں کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ عافیت ادا فرمائے اس پرفتن دور میں اللہ حفاظت فرمائے اور پھر دور میں بھی حفاظت کا جو اور البنیاد ہے وہ صحابہ کی اتباع اور ان کے منحص کو اپنانا ہے کیونکہ پیغمبر اسلام نے فتنوں کا ذکر کیا صحابہ مخرج کیا ہے بچنے کا راستہ کیا ہے فرمایا کہ ترج امر اول اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ امر اول کی طرف آ جائیں لیکن یعنی صحابہ کا بنائے اس کو اپنا لیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیرتوں کو پڑھنا اور ان کی اتباع یہ کامیابی اور سعادت کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دے اور آج جو اعلان پیش خدمت ہے بڑا اہم ہے یہ نیو سہد آباد میں ایک تاریخی کانفرنس ہر سال ہوتی ہے اور تقریباً تیس سال سے ہو رہی شیخ العرب الاعظم علامہ بدیب نشا راجد رحمہ اللہ اس کے بانی اور مؤثر ہے اور اس کانفرنس سے اگر میں کہوں کہ ہزاروں لوگ صحیح دعوت قبول کر چکے ہیں اور حق اپنا چکے ہیں یہ مبارکہ نہ ہوگا اور بڑا ایک ایک منہجی کانفرنس ہے یعنی ایک روایتی جلسے ہوتے ہیں نعرہ بازی اس سے ہٹ کر باقاعدہ موضوع کے تحت جو ہے پروگرام ہوتا ہے اور علماء آتے ہیں اور اپنے تقاریر اور اپنے وعد جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور بڑا ایک منظم اور سنجیدہ اور با پروگرام ہوتا ہے اور لوگ سنتے ہیں دوسرے بھی سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اور لوگ شوق سے آتے ہیں نئے ساتھیوں کو لاتے ہیں تو الحمد للہ اگر اس کانفرنس کے ذریعے کوئی حق کی طرف آتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا تو چونکہ یہ پروگرام مالی معاونت کی متقاضی ہیں تو سعید آباد ساتھی